يوم يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك الخروج جب لوگ فی الحقیقت چیخ کو سنیں گے وہی دن ہوگا جب مردے قبروں سے نکلیں گے